تو یہ جامع اظہر کے دارالفتا سے فلسطین کے خلاف یہودیوں کی مدد کرنے والے کے بارے میں پوچھے گئے حکم کا مسئلے کا جواب ہے یہ جواب آپ سنیں ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمانوں کی جماعت کا فرد سمجھتا ہے اگر وہ ان دشمنوں کی مدد اور تعاون کرے تو وہ اہل ایمان میں شمار نہیں ہوتا اس طرح وہ مسلمانوں کی تنظیم سے نہ صرف لا تعلق ہو جاتا ہے یعنی مسلمانوں کی امت سے بلکہ وہ ان کے خلاف جنگ میں شریک ہو جاتا ہے صرف فوج میں ہونا ضروری نہیں ہے تعاون اگر کر رہا ہے آپ تو فوج کی بات پوچھ رہے ہیں مسلمانوں کے دین سے نکل جاتا ہے اس طرح وہ شدید ترین فعل سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کھلی دشمنی کا اعلان کرتا ہے بلا شبہ جو ایسا کام کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے سے کوئی بھی چیز پر کسی بھی چیز پر باقی نہیں رہتا یعنی اللہ اور رسول کا اس کا کوئی ذمہ اس کے ساتھ کوئی ذمہ نہیں ہے اللہ اور رسول کی ذمہ داری میں نہیں ہے وہ اسلام اور مسلمان اس سے بری ہیں وہ اپنے اس کام سے یعنی کافروں کے ساتھ تعاون سے یہ اعلان کر دیتا ہے کہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے نہ اس کے دل میں مسلمان ملکوں کا احترام ہے جس شخص پر یہ بات واضح ہو گئی اور اس کے باوجود یہودیوں سے تعاون جاری رکھتا ہے تو وہ دین اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے اب آگے سنیں اس کا تعلق ختم کروایا جائے گا بیوی اور شوہر کا تعلق ختم کروایا جائے گا بیوی کا اس شخص سے رابطہ کرنا حرام ہوگا زنا ہوگا یعنی اس کی نماز جنازہ مسلمان نہیں پڑھائیں گے اور وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کیا جائے مسلمان اس سے اپنے تعلقات منقطع کر دیں اسے السلام علیکم نہ کہیں بیمار پڑے تو اس کی عیادت نہیں کی جائے گی جب تک کہ وہ توبہ نہیں کر لیتا اور اس کا اثر اس کی زندگی پر مرتب نہیں ہو جاتا اثر بھی دکھنا چاہیے صرف یہ نہیں کہ بس میں نے نوکری سے نوکری ختم کر لی ہے اور استعفیٰ دے دیا اور لگا ہوا جاسوسی کر رہا ہے اس وقت تک اس کا حکم مرتب کا حکم رہے گا بھائی جامع اظہر کا فتویٰ ہے اور فلسطین جو ایک مسلمان ملک ہے یہودیوں یہودی جہاں تجاوز کر رہے ہیں جہاں ظلم کر رہے ہیں ان کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ جو یہودیوں کی مدد کرے اب افغانستان کے خلاف پاکستان نے جو کچھ کیا ہے پاکستان کی فوج نے جو کچھ کیا ہے پاکستان کی فوج جب ہم کہتے ہیں اس میں بری بھی بحری بھی فضائی سب شامل ہیں آپ مجھے یہ بتائیں یہ جو کہتے ہیں کہ بحریہ وہ جنگ میں شریک نہیں ہے نیٹو سپلائی کہاں سے آ رہا ہے فورٹ قاسم سے نہیں آ رہا تو یہ سمندر ہے یا پہاڑ ہے وہ کشتیاں پہاڑ میں چل رہی ہوتی ہیں یا کسی سمندر میں آسمان چھوڑ کر آتی ہیں یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی باتیں ہیں جنگ نہیں کر رہا ہے اس کے یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ یہاں آ کر اپنی کشتی سے وزیرستان پر نہیں کوئی فائر نہیں کر رہا وزیرستان میں آ نہیں سکتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ ندی نالوں میں تو اپنی بحری بیڑے کو چلانے سے رہا لیکن جو کچھ اس سے ہو رہا ہے وہ کر رہا ہے نیٹو سپلائی میں کام کون کر رہا ہے وہاں سے بڑے بڑے بحری بیڑے آ رہے ہیں اور وہ پورٹ قاسم میں رکتے ہیں اور پورٹ قاسم سے پورے افغانستان اور پاکستان میں یہودیوں کو نصرانیوں کو مسلمانوں کے دشمنوں کو امداد جا رہی ہے اور وہ ہمیں مار رہے ہیں ڈرون طیاروں کو پٹرول ڈل رہا ہے اور وہ ہمیں مار رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے کہ باوجود اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں تو بحریہ تو جنگ میں شریک نہیں ہوں یہ بالکل عجیب بات ہے اور پھر یہ کہنا کہ میں سولین ہوں اور اس سوال کا جواب یہ دینا کہ اگر مجھے حکم ہوا تو میں تب بھی جنگ نہیں کروں گا تو اس کا تو امکان ہی نہیں ہے یہ تو فوجیوں کا ڈسپلین اور فوجیوں کی اپنی ایک ترتیب ہے اور جب ان کو ضرورت پڑے گی اس کو جنگ پر وہ بھیجیں گے ٹھیک ہے مسئلہ اصل میں صرف یہ ہے کہ صف کا معاملہ ہم پر واضح ہونا چاہیے حدیث میں آتا ہے منشق سواد قوم قومن اوامن ہوں جو کہ کسی قوم کی سیاہی کو بڑھائے یعنی تعداد کو بڑھائے وہ بھی اسی قوم ہی میں سے شمار ہوگا ٹھیک ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں پاک فوج میں ہوں لیکن میں نے کبھی بھی گولی نہیں چلائی ہے تمہاری گولی چلانے کو نہ چلانے کو تو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں تم صف میں کھڑے ہو بس بات ختم ہو گئی اور تمہیں وہ حساب کر رہے ہیں ایک ہزار ایک کہتے ہوئے تمہیں حساب کر رہے ہیں نا اگر سننا ہوتے تو ایک ہزار ہی ہوتے لیکن وہ ایک ہزار ایک کہتے ہوئے تمہیں حساب کر رہے ہیں میں موجود ہیں احمد محمد شاکر رحمہ اللہ ان کا فتویٰ شائع ہوا ہے کلیمہ حق کے نام سے اور یہ فتویٰ انہوں نے اس وقت دیا تھا جب فرانس اور برطانیہ کے کفار جو ہے مسلمانوں پر حملہ کر رہے تھے اور بعض مسلمان جو ہے ان کے ساتھ تعاون کر رہے تھے فرانس اور برطانیہ کے ساتھ اس وقت ان کا فتویٰ تھا کیونکہ آپ آپ ایک ہماری مسلمان بہن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اس کے مستقبل کا مسئلہ ہے تو اس لیے میں آپ کو وہی مسئلہ بتاؤں گا جس سے جو جس کا تعلق نکاح کے ساتھ ہے یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ خبردار ہر مسلمان کو جان لینا چاہیے خواہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو مسلمان پر جبر کرنے والے کسی کافر دشمن اسلام کے ساتھ جس نے تعاون کیا خواہ وہ انگریز ہو یا فرانسیسی یا ان جیسے کوئی اور کافر اس تعاون کی نوعیت جس قسم کی ہو نہ صرف یہ بلکہ اگر وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا تعاون نہیں کرتا ہے لیکن جنگ بھی نہیں کرتا اس کے بارے میں فرما رہے ہیں بلکہ اگر وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا اور قوت اور قدرت کے باوجود ان سے نہیں بھڑا نہیں لڑا جو کچھ وہ کرنے پر قادر ہے وہ نہیں کرتا اگر کفار کی نصرت محض اپنی زبان ہی سے کرتا ہو جو اس قسم کے کسی کام کا مرتکب ہوگا اس کی نمازیں باطل ہیں اس کی تینوں قسم کی طہارت باطل ہے اس کا تیمم کرنا باطل ہے اس کے روزے خواہ فرضی ہو یا نفلی باطل ہیں اس کا حج کرنا باطل ہے اس کے ہر قسم کی عبادت باطل ہے اس کا نہ ثواب میں کوئی حصہ ہوگا بلکہ الٹا اس پر گناہ ہوگا بلکہ اسے گناہ ہوگا اب یہ چونکہ نکاح کے مسئلے پر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں آپ کو ان کی عبارت ان کے فتوی کی عبارت پڑھ کر سناتا ہوں سورہ معاہدہ کی آیت نمبر اکاون تھا ترپن دلالت کرتی ہے ہر مسلمان مرد و عورت خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لے کفار سے تعاون کر کے اپنے دین سے یکسر نکل جانے والے کا حکم جان لے یہ وہی آیت ہے جو بھی ان کفار سے تعاون کرتا ہے وہ بھی کافر ہے اس کا مسلمان عورت سے نکاح باطل ہے ٹھیک یہ سوال آپ پوچھ رہے ہیں اس کا مسلمان عورت سے نکاح باطل ہے جو کسی صورت میں درست نہیں ہو سکتا نکاح کا کوئی حکم اس پر صادق نہیں آ سکتا اس کی اولاد جائز اولاد نہیں ہوگی نہ اسے والدین کی میراث ملے گی جو پہلے سے شادی شدہ تھا اگر ہماری کسی بہن پر یہ امتحان آیا ہے کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے اور اب ان کو پتا چلا ہے کہ بھئی یہ تو کام خراب ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کیا کہتے ہیں جو پہلے سے شادی شدہ تھا اس کا نکاح فسخ ہو گیا ختم ہو گیا اب اگر یہ مرتد دوبارہ توبہ کرتا ہے اور دین میں لوٹ آتا ہے تو خواہ مرد ہو اگر مرد تھا تو اس کا فسخ شدہ نکاح دوبارہ بحال نہیں ہوگا اگر لوٹ آئے تب بھی اس کا نکاح بحال نہیں ہوگا دوبارہ سے نکاح کرنا پڑے گا اگر عورت تھی تو اس کا نکاح بھی بحال نہیں ہوگا خواہ توبہ کرنے کے بعد مسلمانوں سے مل کر دشمنوں سے برسر پیکار ہی کیوں نہ ہو جائے فوجی استعفی دے کر مجاہد کیوں نہ بن جائے جب تک دوبارہ نکاح نہ کرے اس کا نکاح باطل ہوگا اسے دوبارہ نئے نکاح سے عقد زواج کرنا ہوگا نئی شادی کرنی ہوگی نئے نکاح سے شادی کرنی ہوگی تمام مسلمان خواتین پر فرض ہے دیکھیں تمام مسلمان خواتین پر فرض ہے کہ وہ کسی مرد سے نکاح کرنے سے پہلے اس بات کا پورا اطمینان کر لے کہ جن سے ان کا عقد طے پا رہا ہے وہ اللہ کے دشمنوں سے تعاون کرنے والا تو نہیں ہے جس کا پہلے سے ایسے کسی شخص سے نکاح ہو چکا ہے اور اس کے مرتد ہونے کی وجہ سے اس شخص پر حرام ہو چکی ہے اور اس کا ویسے شخص کے ساتھ رہنا باطل ہے وہ اس کی بیوی نہیں رہی جس عورت کو اسلام کی تاقیدے کا علم تھا یا ہو گیا ہے اب اور اس کے باوجود وہ ایسے کسی شخص سے نکاح کرتی ہے یا نکاح کرے گی تو اس کا حکم بھی مرتدہ کا ہے باللہ ہر کوئی مومنہ علم آنے کے بعد اسی حالت میں نہیں رہے گی سمجھ رہے ہیں یہ ہے فتوا تیرہ سو چھتر ہجری میں مصر کے بعد مفتیان کرام سے پوچھا گیا کہ اس شخص کا کیا حکم ہے جو مسلمانوں کے ملک کے خلاف کسی غیر اسلامی ملک کی مدد کرتا ہے دارالفتا کے سرکردہ ترین علماء کرام کا فتویٰ تھا کہ وہ مرتد ہے یعنی میرے خیال میں یہ باتیں کافی ہیں یہ علماء ہیں یہ چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں احمد محمد شاکر رحمہ اللہ بہت بڑے محدث تھے مصر کے قاضیوں میں شمار ہوتے تھے لیکن جب حکومت نے کفار کے ساتھ تعاون کیا تو انہوں نے قضاوت سے استعفیٰ دے دی ہر چیز سے استعفیٰ دیا اور کلمہ حق کے نام سے اس فتوے کو شائع کیا ہوں گا اچھا، اگر یہ یہ عورت جو ہے یا اس سے تعلق بن جاتا ہے اس مرد کا تو عام مسلمان کے لیے میرے لیے کیا ہوتا کہ میرا اس کے ساتھ جو ہے وہ میل ملاپ ملنا ملانا شرن مرتدین کے ساتھ مسلمان کا تعلق رکھنا جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں یہ وہی حکم ہے جو قادیانی کا حکم ہے یہ جو صدر میں گھومتے رہتے ہیں کا کیا نام ہے بوہری ہے شیعہ ہے ایک ہی چیز ہے بھائی وہ ایک دین سے نکل کر دوسرے دین میں داخل ہو گئے ہیں وہ لوگ یعنی اصل تو اسلام ہے دین سب کا ہر بچہ جو ہے فطرت پر یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے نا لیکن وہ یا شیعہ بن چکا ہے اپنے ماں باپ کی وجہ سے یا نصرانی بن چکا ہے یا اور کوئی چیز بن چکا ہے یہ تو بالکل بے دین ہو چکے ہیں ٹھیک ہے جو فوج میں داخل ہوا ہے وہ واللہ بے دین ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے فوج ایک پروفیشنل ادارہ ہے اور ایک انتظامی ادارہ ہے اس کا کام وہی ہے جو کچھ اوپر سے اس کو اڈوائے کوئی بھی برانڈ ہاں، بھی اس کا کوئی دین نہیں ہے یہ ایک ہے یہ فرق کرنا کہ یہ خاص شیعہ ہے اور یہ عام شیعہ ہے یہ ضرر پہنچاتا ہے یہ ضرر نہیں پہنچاتا یہ مضر پولیس والا ہے یہ مضر نہیں ہے شریعت میں صرف اتنی بات ہے کہ جو کافر آپ کے خلاف میدان جنگ میں نہیں آتا اس کو مارنا نہیں چاہیے لیکن اگر مار دیں کچھ بھی نہیں بات آپ سمجھ رہے ہیں یعنی اب وکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وصیت فرمائی ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے کہ آپ جنگ میں جا رہے ہیں تو بچے کو نہ ماریں اور عورت کو قتل نہ کریں اور کسی راہب کو جو گرجا میں اپنے عبادت خانے میں بیٹھا ہوا ہے دنیا سے لا تعلق ہے اس کو قتل نہ کریں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر ہو گیا کسی مجاہد سے یہ کام تو کیا ہے کچھ بھی نہیں بس استغفار کرے بات ختم ہو گئی اس لیے کافر حلال الدم ہوتا ہے بات سمجھ میں آ گئی جب تک آپ کا کسی کافر سے معاہدہ نہ ہو تو حلال الدم ہوتا ہے آپ کے لیے جائز ہے اس کا مارنا واجب نہیں ہے لیکن جو جنگ کے میدان میں آپ کے آمنے سامنے ہے اس کو تو آپ ماریں گے اپنا دفاع بھی کریں گے اور اقدام بھی کریں گے سب کچھ کریں گے تو یہاں پر یہ جو مرتدین ہیں یہ جو فوج میں موجود ہیں یہ تو بے دین لوگ ہیں بلکہ پاکستانی جو فوج ہے اس میں ایک اور خرابی ہے کہ وہ ایک یہ جو بعض لوگوں کا دین ہے ڈیموکریسی جمہوریت اس میں بھی داخل نہیں ہے یہ لوگ یہ تو ڈیموکریٹ بھی نہیں ہے سمجھ گئے پاکستانی فوج تو ڈیموکریٹ بھی نہیں ہے وہ تو کیانی کے دین پر ہیں پرویز کے دین پر ہے جنرل یحیٰ خان کے دین پر ہے ایوب خان کے دین پر ہے ان کا جو اعلیٰ اور ہائی کمان ان کی ہے وہ جو کچھ کہے گا وہ ان کا دین ہے اگر وہ یہ کہے کہ مولوی کو مار دو مار رہیں گے اگر وہ یہ کہے کہ اپنے ہی پوجی کو مار دو مار رہیں گے اپنے ماں کو مارو باپ کو مارو ماریں گے اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ میں ایک پروفیشنل ہوں آفیشیل آدمی ہوں میری ذمہ داری ہے مجھے جو آرڈر ہوگا جو حکم ہوگا میں نے وہ کرنا ہے ان سے باقاعدہ حلق لیا جاتا ہے سویلین ہے یا کیا ہے <laughs> یہ تو دھوکے کی بات ہے نفس اور شیطان ان کو دھوکہ دے رہا ہے کہ میں تو اگر یہ میرا رشتے دار ہوں تو میں کتنا تعلق اس سے رکھ سکتا ہوں آپ اس سے تعلق کا جواب آپ اس کا اس سے اتنا تعلق رکھ سکتے ہیں جو جب تک دعوت آپ کو مفید ہو اب دعوت اس کو فائدہ پہنچائے اگر دعوت فائدہ نہ پہنچائے پھر تو ان کو قتل کرنا چاہیے جس طرح آپ علیہ السلاۃ السلام کے جو شاگرد تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان لوگوں نے کیا کیا تھا وہ اپنے خاندان والوں سے لڑے ہیں سب آپ علیہ السلاۃ والسلام اپنے چچا عباس کے خلاف لڑے ہیں عباس رضی اللہ عنہ آئے ہوئے تھے جنگ بدر میں اور جب گرفتار ہوئے تو انہوں نے کہا بتیجے میں تو مسلمان ہوں تو انہوں نے فرمایا کہ کیا ہونا ظاہر کا علیہ نا تمہارا ظاہر تو ہمارے خلاف تھا اپنا بھی فدیہ ادا کرو گے بھتیجے کا بھی ادا کرو گے بچے کا بھی ادا کرو گے سب کا فدیہ ادا کرو گے پھر چھوٹو گے ویسے نہیں چھوٹ نہیں چھوٹ سکتے بھیا رشتہ داروں کے ساتھ ان کی جنگیں ہوئی ہیں قریش کے ساتھ ان کی جو جنگیں ہیں تو سب ان کے چچزات معموزات آپس میں بھائی بھتیجے اور کوئی داماد ہے کوئی بہنوی ہے سب یہ تھے رشتہ دار تھے آپس میں یہ لوگ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو صورت المجادلہ کی آیت نازل کی ہے آخری آیت اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے لا تجد من حد اللہ یعنی جو لوگ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں رکھتے ولو كانوا ہوں اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں او ابنا ہوں بیٹے ہوں او اخوان ہوں بھائی ہوں او عشیرتهم ہوں یا رشتہ دار ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتے پھر اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو اللہ اور رسول کے دشمنوں کے دوست ہیں کارٹون کہاں بنے ہیں فلم کہاں بنی ہے امریکہ میں بنی ہے نا تو یہاں یوم عشق رسول کیوں بناتے ہیں بھئی امریکہ نے بنایا تو امریکہ کے ساتھ تمہاری دوستی ہے نا امریکہ کے ساتھ تم دوستی ختم کرو یہاں یوم عشق رسول بنانے کی کیا بات ہے یہ دھوکے ہیں سب ہمیں اپنے عقیدے کو دیکھنا چاہیے عقیدہ یہی ہے کہ آپ کا چاچا ہے ماما ہے جو بھی ہے اگر وہ اسلام کے خلاف ہے تو اس سے تو لا تعلق ہونا چاہیے آدمی اگر ہو سکے تو دعوت کرے اور اس کو بیان کرے سمجھائے نصیحت کرے اگر اس سے کام نہیں چلتا تو سب سے کم ترین درجہ یہ ہے کہ اس سے لا تعلق ہو جائے اور افضل ترین درجہ کیا ہے اس کو دنیا سے چھٹی کرائے تو میں یہ عورت اپنے والد سے انکار کرتی ہے اس کی اس حوالے سے تو نافرمانی کے زمانے میں تو نہیں آتی نہیں اللہ کے بندے یہ تو میں نے یہ آیت پڑھی آپ کے سامنے یہ آیت اصل میں نازل ہوئی ہے ان صحابہ کے بارے میں جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کو قتل کیا تھا رشتہ داروں کے خلاف بات نہیں کی تھی قتل کیا تھا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے اس طرح کہا عبد الرحمن بن ابی بکر نے اس طرح کہا کہ بابا میں نے تو آپ کو کئی بار دیکھا لیکن میں نے کہا میرے والد صاحب ہیں اس لیے میں نے آپ پر ہاتھ نہیں اٹھایا تو انہوں نے کہا مسلمان ہو گئے ہیں وہ اگر میں تجھے دیکھتا تو تیری گردن اڑا دیتا لیکن میں نے تجھے دیکھا نہیں تھا اس دن اور مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کا اپنا بھائی کھڑا ہوا ہے اور وہ کسی صحابی انصاری صحابی کو کہتے ہیں کہ یہ اس کو پکڑو اس کی ماں بہت مالدار ہے تو آپ کو معلوم ہے مصعب بن عمر کے گھر والے کتنے مالدار تھے ابو عزیز نام تھا اس بھائی کا تو ابو عزیز مصعب کو کہتا ہے کہ بھائی جان آپ مجھے قید کروا رہے ہیں آپ تو میرے بھائی ہیں تو مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں تم میرے بھائی نہیں ہو یہ انصاری میرا بھائی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں کو قتل کیا تھا اس جنگ میں جو آیت ہے یہ اصل میں ان حضرات کے لیے نازل ہوئی تھی جنہوں نے اللہ کی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے خون کے رشتوں تک کو نہیں چھوڑا تو یہ تو عظیمت ہے سلام کے قابل ہے اس طرح کی لڑکیاں جو کہ اپنے والدین سے عقیدے کے مسئلے پر بڑھ جاتی ہیں عقیدے کے مسئلے پر جو لڑ جاتی ہیں یہ لڑکیاں تو خراج تحسین کے قابل ہیں ان کو نافرمان کیسے کہا جا سکتا ہے نافرمان تو وہ باپ ہے یہ باپ تو اس بچی کی پیدائش کا اصلی سبب نہیں ہے اصلی سبب تو اللہ ہے وہ تو اس اللہ کا نافرمان ہے یہ تو اس سے ایک مجازی سبب کی نافرمانی اگر کرتی ہے تو اس کی کوئی حیثیت شریعت میں نہیں ہے یہ بہت بڑا جہاد ہے اس زمانے میں خاص کر اس زمانے میں جب کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ مرتد بھی ہوتے ہیں پوجی جب وہ اتنی بڑی قربانی کرے گی تو بہت سارے لوگ پوچھیں گے یار کیوں اس نے انکار کیا تو ایک دوسرے کو سمجھائیں گے کہ بھائی اس لیے انکار کیا اچھا تو پھر یہ عقیدے کی بحث کھل جائے گی نظریات بنانے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں آپ کو معلوم ہے ہم نے بھی قربانیاں دی آپ حضرات نے بھی دی ہم بھی شروع شروع میں لڑے ہیں بڑے ہیں اپنے ماں باپ سے اور بہنوں بہنوں سے بھائیوں سے لیکن آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ طریقہ کیا کہتے ہیں ماحول جو ہے صحیح ہو گیا اور ابھی تک بات ساتھیوں ہو کہ ماحول ابھی تک ٹھیک نہیں ہو سکے وہ بیچارے اپنی بیویوں سے بعض انہیں بعض کے تعلقات ختم ہو گئے اور اپنے بھائیوں سے بہنوں سے ان کے تعلقات ختم ہو گئے باقاعدہ لڑائی ہوتی ہے ان کی ٹیلی فون پر ان کی آواز نہیں سننا چاہتے ہیں یہ تو عقیدے کی جنگ ہے میرے بھائی تو عقیدے کی جنگ میں اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن کو توفیق دے کہ وہ یہ قربانی کرے جب اتنا کچھ پڑھا ہے قرآن پڑھا ہے حدیث پڑھی ہے تو اس پر عمل بھی کرنا چاہیے نا اور جو باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں وہ سب قرآن و حدیث کی بنیاد پر ہے اگر آپ چاہیں تو یہ کراچی ہی کے شیخ الحدیث ہیں مولانا نور الہدا صاحب ان کی کتاب ہے جو میں نے ابھی عبارتیں آپ کے سامنے پڑھی میں یار کے نام سے یہ کتاب ہم ان کو دکھا دیں اور اس کے اندر جو عبارتیں ہیں سب اردو میں ہیں وہ خود آدمی پڑھ کر اس کے دل کو تسکین حاصل ہو سکتی ہے اس کے دل کو اطمینان ہو سکتا ہے جو بھی